عطا کون ہے میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نام ابر کیا بلا ہے سبا کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے میرے واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ ہماری آج کی نشست کا موضوع سورت القوثر ہے آج کی اس مجلس میں دور دراز سے کئی ہمارے شہداء کرام کے والدات آئی ہوئی ہیں ان کا اس مجلس میں تشریف لانا ہمارے لیے و برکت ہے اللہ رب العزت ان سب کا یہاں تشریف لانا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ان سب کا آنا ہمارے لیے باعث خیر و برکت فرمائے یہ شہداء کرام کہ جن کا تذکرہ ان مجالس میں چلتا رہتا ہے یہ دنیا کے عجیب وفادار لوگ ہیں یہ دنیا میں بچنے والے وہ عجیب لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی ایک ایک بات پر یقین کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر یقین کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسے پیارے دل نصیب فرمائے اور ان پیارے دلوں میں ایسا پیارا ایمان نصیب فرمایا کہ جس ایمان کا تصور میں اور آپ یہاں بیٹھ کر نہ کر سکتے ہیں اور نہ کبھی ہمیں ایمان کی وہ کیفیت نصیب ہو سکتی ہے دنیا چاہے یہ کہتی رہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں ان کو دنیا میں کیا ملا ان کے والدین کو دنیا میں کیا ملا یہ تو دنیا کو سمجھنے والے لوگ نہیں تھے اگر دنیا کی ان کو سمجھ ہوتی تو یہ دنیا میں پڑھتے یہ دنیا میں کھاتے پیتے یہ دنیا میں کماتے یہ دنیا کی لذتوں کو لوٹتے یہ اپنی جوانیوں میں اور لوگوں کی طرح سڑکوں پہ موٹر سائیکل بھگاتے ہوئے نظر آتے ماؤں بہنوں کے پیچھے بغیرتوں کی طرح سیٹیاں مارتے ہوئے نظر آتے لیکن یہ کیسے لوگ ہیں یہ عجیب لوگ ہیں کہ جن کو نہ اپنا گھر اچھا لگتا ہے نہ جن کو دنیا کی لذتیں اچھی لگتی ہیں بلکہ ان کی توجہ آخرت پر ہوتی ہے ہاں ہاں دنیا کا کوئی دانشور دنیا کا کوئی عقل مند انسان دنیا کا کوئی پڑھا لکھا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو دنیا کی سمجھ نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو جس بات کی سمجھ آ چکی ان کا ایمان جس بنیاد پر رکھا گیا ان کا ایمان جن بلندیوں پر پہنچا اس کا نہ میں تصور کر سکتا ہوں نہ یہ دنیا کے پڑھنے والے نہ یہ دنیا کے پڑھانے والے نہ یہ دنیا کی معروضات کو سمجھانے والے اس چیز کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان کے ایمان کی کیفیت کیا تھی ہاں وہ وہی ایمان تھا جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے تھے اور آقا فرما کر گئے تھے ایمان والوں یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنائی گئی یہ دنیا تمہارے لیے ایک گزر کی طرح ہے یہ دنیا تمہارے لیے ایک مسافر خانے کی طرح ہے بس جو ہلکا پھلکا اس دنیا سے چلا جائے گا رب کو راضی کر کے چلا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اس فلسفے کو اس بات کو ان ایمان والوں نے سمجھ لیا پھر رب نے ان سے کہہ دیا کہ پوری دنیا کی مائیں پورے دنیا کے والدین یہی دعائیں کرتے ہیں کہ ربا ہماری اولاد کی عمر دراز کرنا ہماری اولاد کی عمر لمبی کر دینا ہماری اولاد ہمارے سامنے سے فوت نہ ہو جائے کبھی اس پر موت نہ آئے مائیں یہی دعا کرتے ہیں والدین یہی دعا کرتے ہیں رب نے فرما دیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بناتا بتاتا ہوں کہ جس نسخے کو اپنا لوگے تو تمہارے بچوں کو کبھی موت نہیں آئے گی کوئی ان کو مردہ کہہ نہیں سکے گا میں زبانوں پر پابندی لگا دوں گا کہ کوئی ان کو مردہ نہ کہے میں دماغوں پر پابندی لگا دوں گا کہ کوئی ان کو مردہ گمان بھی نہ کرے جب ماں کو یہ تو یقین ہوتا ہے کسی ماں کا بیٹا برطانیہ چلا جائے یورپ چلا جائے امریکہ چلا جائے ساری زندگی وہ شکل نہ دکھائے ساری زندگی وہ انگریزوں کے کتے دھوتا رہے رہے رہے ساری ساری زندگی زندگی وہ وہ بدکاریاں کرتا اپنا ایمان بیچتا لیکن ماں خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یورپ میں ہے اس کا خون آ جاتا ہے وہ بیٹا وہیں پر مر بھی جاتا ہے اس بیٹے کے جنازہ بھی نکل جاتا ہے لیکن یہ کیسا بیٹا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے ماں تو ایمان لے کر آ اے ماں یقین کر اس بات پر کہ تیرا بیٹا زندہ ہے یہ کوئی دنیا کا مولوی نہیں کہہ رہا یہ دنیا کا کوئی مبلغ یا عالم نہیں کہہ رہا یہ دنیا کا کوئی پروفیسر نہیں کہہ رہا بلکہ موت و حیات کا مالک کہہ رہا ہے وہ مالک جس نے زندگی بھی پیدا کی وہ مالک جس نے موت بھی پیدا کی وہ مالک کے جس نے اعلان کیا کہ کائنات میں آنے والی ہر چیز کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا کل ذائقت الموت ہر شخص موت کا ذائقہ چکھے گا لیکن وہی رب کہتا ہے میرا شہید مردہ نہیں ہے میرا شہید زندہ ہے اس شہید کو مردہ مت کہو دیکھو وہ شہید کہتا ہے لا قتلوا امواتا بل عند ربهم يرزقون تمہارے بیٹے تمہارے لفظ جگر رب کے ہاں کھاتے پیتے پھر رہے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی وہ رب کے ہاں خوشیاں مناتے ہوئے پھر رہے ہیں وہ رب کے ہاں کہتے لگاتے پھر رہے ہیں وہ رب کی جنتوں میں پھر رہے ہیں وہ رب کے آسمانوں پر سیریں کرتے ہوئے پھر رہے ہیں میں اور آپ سارے مر جائیں گے لیکن رب ان کو موت نہیں دے گا یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کا فیصلہ کبھی حقیقت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا اس لیے ان شہیدوں جیسا کوئی نہیں ہے لیکن ان کا ایمان تو دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے کیسے نرالے لوگ ہیں یہ کیسے وفادار لوگ ہیں لوگ داستانیں سناتے ہیں پرانے زمانے کی داستانیں سناتے ہیں پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکہ کی گلیوں میں آیا اور پیارے آقا نے فرمایا میرا دین قیامت تک جاری رہے گا میرے دین پر عمل کرنے والے قیامت تک چلتے رہیں گے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اکیسویں صدی آ گئی بیسویں صدی آ گئی بائیسویں صدی آ گئی زمانہ بدل گیا زمانے کے طور و طریقے بدل گئے زمانے کے حالات بدل گئے دنیا بڑی ماڈرن ہو گئی اب آپ کے دین پر کون عمل کرے گا صحابہ جیسا عمل کر کے کون دکھائے گا وہ صحابہ جو آقا کے حکم پر میدانوں میں نکل نکل آیا آیا کرتے کرتے تھے تھے تھے اپنی جانیں لے کر کر اپنے بچے اٹھا آ جاتے ہاں آقا کے زمانے میں وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کو لے کر آ جاتی تھی اپنے بچوں کو دودھ پیتا ہوا لا کر آقا کی گود میں ڈال دیا کرتی تھی وہ مائیں تھی جو گھر میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے کوئی اگر جوان ہوتا اس کو جہاد جہاد پر بھیج دیتے معاذ اور محبت گھر سے نکل کر آ جاتے تھے ماں کی دعائیں لے کر آتے تھے آقا کے زمانے میں ایسی مائیں تھی لیکن آقا کا دن قیامت تک کے لیے آیا قیامت تک آقا کا دن شہدا کے خون سے ایسا ہرا بھرا رہے گا آقا کا زمانہ چلا گیا صحابہ کا زمانہ آیا ایسی صحابیات آئی جنہوں نے آقا کے سامنے جنہوں نے میدانوں میں لا کر اپنے سپوت کھڑے کیے کوئی طارق بن زیاد کھڑا ہوا کوئی ناصر بن اکیب کھڑا ہوا کوئی کس نام سے کھڑا ہوا کوئی صلاح الدین کے نام سے کھڑا ہوا ماؤں نے اپنے بیٹے لا کر کھڑے کیے لیکن زمانہ بدلتا چلا گیا لوگوں نے کہا زمانے کے حالات بدل رہے ہیں زمانے کے طور و طریقے بدل رہے ہیں دنیا پڑھی لکھی ہو گئی اب دنیا ایمان کو نہیں مانتی اب دنیا قرآن کو نہیں مانتی اب دنیا ان فرسودہ نظریات کو نہیں مانتی لوگوں سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کوئی ایسا واقعہ سناؤ کہ جو واقعہ تمہیں بہت عجیب لگا ہو ابو قدامہ شامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں हैं ان کے زمانے میں ان سے کسی نے کہا مجھے کوئی ایسا واقعہ سناؤ کہ جو تمہاری جہادی زندگی میں بہت عجیب واقعہ ہو ابو قدامہ ایک واقعہ سنانے لگے وہ ایک خاتون کا واقعہ تھا کہنے لگے میں ایک مرتبہ ایک جگہ گیا محاذ کے لیے سامان خریدنے کے لیے گیا مجھے ایک خاتون ملی اس نے لا کر مجھے اپنے بال دیے اور ان بالوں کو اس نے مٹی لگائی ہوئی تھی میں نے پوچھا یہ کیا ہے وہ خاتون کہنے لگی یہ میرے بال ہیں بہت نرالے بال تھے بہت حسین بال تھے بہت ریشمی اور ملائم بال تھے ہم میرے گھر میں جہاد کے لیے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اپنے بال کاٹ کر لائی ہوں تاکہ ان بالوں کو کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام میں شامل کر دینا تو میرا جہاد میں حصہ شامل ہو جائے گا پھر وہ خاتون کہنے لگی میرا ایک بیٹا ہے بہت پیارا بیٹا ہے بہت حسین بیٹا ہے میں نے اس کو قرآن پاک بھی پڑھایا ہے میں نے اس کو حدیث نبی بھی پڑھائی ہے وہ اپنے والد کے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اگر وہ آپ کے آتے ہوئے آپ کی موجودگی میں یہاں پر آ گیا تو میں آپ کے حوالے کر دوں گی اگر وہ آپ آپ آپ کے کے کے بعد آیا تو میں پیچھے اس کو بھیج دوں گی اور وہ بچہ ساتھ مل کر جہاد کرے گا اپنے اپنے والد اور ماموں کا انتقام لے گا اس کو جہاد میں شریک کر لینا واقعہ مختصر کرتا ہوں آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں واقعات کو کہاں لے جاؤں اور کہاں کہاں کے واقعات سناؤں کس موضوع پر بات کروں اور کیا بات کروں اس عورت نے اس عورت نے ابو قدامہ سے یہ کہا ابو قدامہ چل پڑے ان کو راستے میں جا جاتے ہوئے ایک نوجوان ملا ابو قداما فرماتے ہیں بہت حسین و جمیل وہ نوجوان تھا اس کا چہرہ چاند کتنا چمکتا دمکتا تھا اس کی زلفیں بہت پیاری تھی بہت نوجوان جوانی کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا کہنے لگے میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اس سے کہا بیٹا ابھی تیرا جہاد کا وقت نہیں ہے ابھی تو مکمل جوان نہیں ہوا ابھی تیرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ بچہ کہنے لگا نہیں چچا جان میں اپنے علاقے کا سب سے بہتر گھڑ سوار بھی ہوں سب سے بہتر تلوار چلانے والا بھی ہوں مجھے میدانوں میں لے جائیے میں میدانوں میں جا کر آپ کو سرخرو کروں گا آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا ابو قدامہ فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا میں نے دیکھا کہ وہ رات کو تحجد پڑا کرتا تھا رات کو نماز پڑھا کرتا تھا دن کے وقت میں اپنے ساتھیوں کی خدمت کیا کرتا تھا اور میدان جہاد میں بڑی جمع مرضی کے ساتھ لڑا کرتا تھا کہنے لگے بہت سخت مار کا ہوا بہت جان لیوا مار کا ہوا دشمنوں پر بہت شدید حملہ ہوا کئی ہمارے لوگ شہید ہوئے میں نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ میدان میں گھس گھس کر لڑ رہا تھا پھر میں نے اسی بچے کو دیکھا وہ زمین پر گرا ہوا تھا تھا تھا خون خون سے لت پت اس اس کی لاش پر پر کے جسم مٹی لگی ہوئی تھی میں نے اس کے چہرے سے مٹی صاف کی اس کی گود اس کی گردن کو اپنی گود میں رکھا اس سے پوچھنے لگا بیٹا کوئی بات کہنی ہے ہاں وہ کہنے لگا مجھے اپنی جنت کی ہوریں نظر آ رہی ہیں جن کو میں نے رات کو دیکھ لیا تھا میں ان ہوروں کی طرف جا رہا ہوں جا کر میری والدہ کو کہہ دینا کہ تیرے بیٹے نے اپنا کام کر دیا تیرا بیٹا سرخرو ہو گیا اور میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جب وہ آپ کو ملے تو اس سے بھی جا کر کہہ دینا کہ بہنا جنت میں ملاقات ہوگی اب دنیا میں کبھی ملاقات نہیں ہوگی اب وہ فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا میں نے جا کر دروازے پر دستک دی ماں نے دروازہ کھولا کہنے لگی کون ہے میں نے بتایا ابو قدامہ ہوں کہنے لگی بتاؤ میرے لیے خوشخبری لائے ہو یا کوئی بری خبر لائے ہو کہنے لگے میں نے ان کو بتایا کہ بی بی تیرا بیٹا سرخرو ہو گیا وہ اللہ کے ہاں چلا گیا ماں نے حمد پڑھی سنا پڑی سبحان اللہ و ہی کہنے لگی کہنے لگی الحمدللہ رب نے دیا تھا رب کے ہاں چلا گیا اب تو جنتوں میں ہوگا اب تو و آرام میں ہوگا اب تو فرحت میں ہوگا اب تو مسرت میں ہوگا اس کو رب نے قبول کر لیا میرا لفظ جگر قبول ہو گیا کہنے لگے دروازے پر ایک بچی کھڑی تھی جو ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے میرے بھائی کے بارے میں بتاؤ میں نے اس بچی کو لیا اس کو سلام کیا اور اس سے کہا کہ بیٹی تیرا بھائی نے یہ کہا ہے کہ اب جنت میں ملاقات ہوگی اس بچے نے جب یہ خبر سنی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کی روح بھی پرواز ہو گئی کہنے لگے میں دیکھنے لگا یہ کیسی ماں ہے کہ جس کا ایک بیٹا رب کے ہاں قربان ہو گیا دوسری بیٹی اس کی رب کے ہاں چلی گئی لیکن وہ ماں صبر و استقامت کی تصویر بنی ہوئی سامنے کھڑی ہے ابو قدامہ نے اپنا قصہ سنا دیا لیکن میں کس کا قصہ سناؤں اور لوگوں سنو تم کہتے ہو کہ وہ ابو قدامہ کا زمانہ تھا وہ ابو قدامہ شامی کا زمانہ تھا وہ تابعین تابعین تبا کا زمانہ تھا لیکن آؤ تمہیں اکیسویں صدی کا بتاؤں وہ اکیسویں صدی جو کرکٹ میں جی رہی ہے وہ اکیسویں صدی جو دنیا کمانے میں جی رہی ہے وہ اکیسویں صدی جس میں کمپیوٹر ہے وہ اکیسویں صدی جس میں دنیا اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتی ہے لیکن دیکھو وہ میرا دیکھو وہ میرا بکاس خدا کی قسم اس ابو خدانا کے مجاہد سے زیادہ خوبصورت ہوگا اس کا چہرہ بھی ایسے ہی چمکتا چمکتا تھا اس کے چہرہ بھی ایسے ہی چاند جیسا تھا اس کی زلفیں بھی ایسی نرم ملائم تھی وہ بھی ابھی اپنی جوانی کی سیڑیاں چڑھ رہا تھا اور مجھے ہر دن یہی کہا کرتا تھا کہ ابا جان اے چچا جان کبھی مجھے چچو کہتا تھا کبھی مجھے ماما کہتا تھا کبھی مجھے بھائی کہتا تھا کبھی مجھے کچھ کہتا تھا ہر وقت اس کا یہی تقاضا ہوتا تھا کہ مجھے مجاہد بنا کر محاذوں کی طرف بھیج دو میری تشکیل محاذ کی طرف کر دو میں اس کو بار بار یہی کہتا تھا کہ ابھی تم چھوٹے ہو ابھی تمہاری عمر پوری نہیں ہے کہتا تھا نہیں میں نے قرآن پاک بھی حفظ کر لیا ہے خدا کی قسم جب میں اس کو میدان میں گھوڑا بھگاتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے یہی لگتا تھا کہ پوری جماعت میں پورے پاکستان میں کہیں میں نے ابکاش جیسا گھڑ سوار نہیں دیکھا ایسے پیارے انداز میں گھوڑے کو بھگایا کرتا تھا اور جب گھوڑے سے اترتا تھا تو مجھے یہی کہتا تھا کہ دیکھو میں نے کیسا زبردست گھوڑا بھگایا ہے اب تو کہیں میری تشکیل کر دو اسی گھوڑے پر جا کر شہید ہو جاؤں میں یہاں پر درد دینے کے لیے آتا تھا میری کتابیں میرے ساتھ لایا کرتا تھا باہر کھڑے ہو کر پیرا دیا کرتا تھا میں ڈاکٹر آفیہ کے لیے دعائیں کرتا تھا جب یہاں سے جاتا تھا مجھے کہتا تھا کہ آپ ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر ڈاکٹر آفیہ کا انتقام لوں رب میرے ٹکڑوں کو قبول کر لے اور ڈاکٹر آفیہ کو رہائی دے دے میں کہتا تھا وہ وقت ضرور آئے گا مجھے پتا نہیں تھا کہ وقات کا وہ وقت اتنا جلدی آئے گا وہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے گا کبھی ہم بیمار ہوئے اس نے ہماری تیمارداری کی کبھی ہم زخمی ہوئے اس نے ہمارے زخموں پر مرہم پٹی رکھی کبھی ہم راتوں کو جاگے وہ ہمارے ساتھ جاتا ہم سو جاتے وہ ہمارے پہرے دیا کرتا تھا بڑا پیارا قرآن پاک پڑھتا تھا جمعہ کی نماز میں خطبے کے الفاظ کو یاد کر کر کے سنایا کرتا تھا لیکن وہی وقت اس نے سنا قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی قرآن پاک کے اور کو جلایا گیا وہ تڑپ کیا ملتے کرنے لگا خدا را میری تشکیل کر دیجئے خدا را مجھے بھیج دیجئے میں قرآن پاک کے اور کو جلانے والوں سے جا کر انتقام لوں گا جا کر ان کو بتاؤں گا اور ظالموں قرآن پاک اتنا سستا نہیں ہے کہ جس کو تم جلاتے پھرو قرآن پاک کے محافظ مر نہیں گئے وقاص جیسے کروڑوں پھر رہے ہیں جن کے سینوں میں بھی یہ قرآن قرآن موجود ہے جن کے جسموں پر بھی یہ قرآن موجود ہے جو اس قرآن کے محافظ ہیں پھر وقتاث چلا گیا کل صبح سات بجے کا وقت تھا پوری دنیا کا کفر رہا تھا ہر طرف کے نعرے گونج رہے تھے پوری دنیا کے میڈیا پر یہی آوازیں تھیں کہ قرآن کے گستاخ قرآن کو جلانے والوں کے ہیڈ کوارٹر میں وقاص شہید رحمت اللہ علیہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ گھس چکا ہے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھی مجھے ابو خدانا شہید رحمت اللہ علیہ کا وہ مجاہد بھی یاد آ رہا تھا ہاں جیسے وہ میدانوں میں نکلا تھا ویسے ہی وقاص بھی نکلا جیسے وہ میدانوں میں نکل کر دشمنوں کے صفوں میں گھس گیا تھا وقاص ویسے بھی گھسا ہاں پھر جس طرح ابو قدامہ نے کبو قدامہ خوش قسمت تھا اس نے اپنے اس بیٹے کو اپنے اپنے اس لگتے جگر کو شہادت کے وقت میں دیکھا تو صحیح اس کی گردن کو اپنی گود میں بھی رکھا لیکن ہماری بچی نصیبی ہم نے کل وقاص کو ضرور دیکھا لیکن میڈیا پر اس کے کے فوٹو دیکھے اخبارات میں چھپنے والے اس کو فوٹو دیکھے بہت جوان مرد بہت جوانی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے اسی طریقے سے تکبیر کنارا جس طرح وہ بلند کیا کرتا تھا اسی طرح اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں گل لے کر اپنے جسم کے کئی ٹکڑے کرا چکا ہے لیکن دشمن اس کے قریب آتا ہوا بھی ڈر رہا ہے اس لیے کہ وقاص مسلمان ماں کا بیٹا ہے وقاص مسلمان ماں کا لخت جگر ہے وقاص میں مسلمان ماں کا دودھ بیچ پیا ہے اس کی ماں نے جب اس کو بھیجا تھا اس کو سجا سجا کر بھیجا تھا اس کی ماں نے جب اس کو بھیجا تھا اس کو غیرت کا سبق پڑھا کر بھیجا تھا اور اس غیرت مند نے یہ ثابت کر دیا کہ ظالموں تم قرآن کے ٹکڑے کرو گے ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ہم تمہیں جلا کر راہ کر دیں گے بکاس ہم سے چلا گیا جنتوں کی طرف چلا گیا ہوروں کی طرف چلا گیا اور ہمیں بتا کر گیا کہ تم بھی سوچو تم بھی دیکھو ہاں کوئی ہے جو ایسا ایمان رکھتا ہو کہاں کی آفیہ کہاں جا کر وہ قید ہوئی لیکن یہ چھوٹا سا بچہ اس کے دل میں یہ درد اٹھتا ہے کہ میں اپنے ٹکڑے ڈاکٹر آفیہ جیسی بہن کے لیے قربان کر دوں ہاں میری ماؤ بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جن پر فخر کرو یہ آج ننگے ہو کر یہ کرکٹ کے میدانوں میں آ کر بے پردگیاں کرنے والے یہ سڑکوں پر ماؤ بہنوں پر سیٹیاں بجانے والے یہ ماؤ بہنوں کی عصمتوں کے لٹیرے یہ امت مسلمہ کے سپوت نہیں ہو سکتے امت مسلمہ کے سپوت یہ ہیں کہ جو اپنی جانیں اپنی زندگیاں ہنس کھیل کر قربان کر کے چلے جاتے ہیں ان کی داستانیں کہاں سے سنانا شروع کروں ان کی وفائیں کہاں سے بتانا شروع کروں یہ تو ایک جاتا ہے اس کے پیچھے دوسرے بھاگتے چلے جاتے ہیں کاشف شہید تھا بہت پیارا تھا اٹھارہ انیس سال کا نوجوان تھا ملتے کیا کرتا تھا خدا کی قسم جب زمین پر چلتا تھا تو اس کی حیبت سے زمین بھی ہلا کرتی تھی لیکن کہتا تھا نہیں بھائی جا کر شہید ہونا ہے جا کر امت مسلمہ کا تحفظ کرنا ہے میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیوں اتنا تڑپتا ہے کہتا ہے کہ سکون نہیں آتا چین نہیں آتا یہ دشمن ہماری ڈاکٹر آفیہ کو اٹھا کر لے گئے یہ ابو الغریب جیل میں ہماری بہنوں کو اٹھا کر لے گئے انہوں نے فلسطین میں ہماری ماہوں کے لگتے جگر ان سے چھین چھین کر دبا کیے چین نہیں آتا کاشف شہید گیا جا کر شہید ہو گیا اس کے وفاداروں کو دیکھو پیچھے ضد کرنے لگے جس کو دیکھو سیف اللہ شہید کھڑا ہوا پیارے کیا کرنا ہے کہتا ہے کاشف کے پاس جانا ہے او بھیا تیری عمر ابھی اکیس بائیس سال ہے تو تو کوئی بلہ اٹھا کر کرکٹ کھیلنے کے لیے تھا تجھے تو شوق ہونا چاہیے کہ تیرے پاس کوئی اچھا موبائل سیٹ ہو تجھے تو شوق ہونا چاہیے کہ تجھے کسی باہر ملک کا ویزا مل جائے کہنے لگا نہیں رب نے فرما دیا ہے ساری زندگی زندہ رہو گے رب نے فرما دیا ہے جنتوں میں رہو گے دنیا میں مزہ نہیں آتا جا کر اپنے ٹکڑے کرا دیے سیف اللہ شہید کا زخم ابھی دھلا نہیں تھا ادنان شہید اور کامران شہید کھڑے ہو گئے پوچھا کیوں کیا کیا کہتے ہو کہنے لگے بس جانا ہے اما نے بھی بھیج دیا ہے والدہ سے بھی اجازت لے کر آیا ہوں اس لیے میدانوں میں نکلنا ہے ان کو کون روک سکتا ہے یہ عجیب بچے ہیں بڑے جدی بچے ہیں کسی نے کیا خوب کہا یہ بچے ہیں انہیں بہت جلد سو جانے کی عادت ہے ان کو بہت جلد سونے کا شوق ہے ان کو بہت جلد میدانوں میں جانے کا شوق ہے میدانوں میں بھیج دیا کہ جاؤ جا کر میدانوں میں جا کر لڑو میدانوں میں جا کر لڑو ہاں لوگ سناتے ہیں واقعات پرانی ماں کے واقعات سناتے ہیں میں عمران شہید کی والدہ کا تمہیں کیا بتاؤں اور میری اور بہنوں اپنا بیٹا بھیج دیا اپنا چھوٹا سا بیٹا ہے بہت گورا چٹا بہت خوبصورت بہت زیادہ حسین و جمیل بیٹا ہے بھیجا اس کے ہاتھ میں ایک خط دے کر بھیجا اس خط کو جب کھول کر دیکھا تو اس میں پیسے رکھے ہوئے تھے اور اس ماں کا خط تھا اس ماں نے لکھا حضرت امیر محترم کو یہ میرا بیٹا ہے اس کو میں نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے اور میں نے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی اس حدیث میں یہ آقا نے فرمایا تھا کہ خوش قسمت ہے وہ شخص اور رب کے ہاں بہت مقبول ہے اور بہت اعلیٰ مقام والا ہے وہ شخص کہ جس کی سواری بھی میدان جہاد میں شہید ہو جائے اور جو خود بھی میدان جہاد میں شہید ہو جائے کہنے لگی میں نے اپنا بیٹا بھیج دیا ہے اور ساتھ میں نے پیسے بھیجے ہیں کہ میرے اس بیٹے کے لیے جو بھی سواری خریدنا وہ میرے پیسوں سے خریدنا تاکہ رب کے حضور پیش ہونے والی سواری بھی میری ہو اور بیٹا بھی میرا ہو تاکہ میں رب سے کہہ سکوں کہ میں نے تو اپنی سواری بھی ٹکڑے ٹکڑے کرا دی اپنا بیٹا بھی ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا یہ کون لوگ ہیں یہ کون سے دیوانے ہیں ادنان شہید کا وسیعت نامہ کھول کر دیکھا کہ شاید کوئی بات لکھی ہوگی کوئی چیز ہوگی اس میں عجیب داستان لکھی تھی وسیعت نامے میں ذرا دل تھام کر سننا وسیعت نامے میں لکھا تھا کہ میں جب تشکیل کے لیے نکلا میں جب محاذ پر جانے کے لیے نکلا تو مجھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی مجھے پیارے آپا نے فرمایا کہ جاؤ سامنے یہ دو کمرے ہیں دو گھر ہیں ان میں میرے دشمن ہیں ان میں دین کے دشمن ہیں جا کر ان پر ٹوٹ پڑو ان پر جا کر حملہ کرو اور پھر لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ میں نے اللہ کے دین کے دشمنوں کو مار لیا ہے یہ کیسا خوش نصیب تھا کہ جس کی اکیسویں صدی میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تشکیل ہو رہی ہے خدا کی قسم یہ جھوٹی داستانیں نہیں ہیں خدا کی قسم یہ کسی اور زمانے کے لوگوں کی داستانیں نہیں ہیں یہی عدنان شہید کی داستان ہے اپنے وسیعت نامے میں یہ بات لکھی ہم سارے کے سارے پریشان تھے کہ ہم نے دشمن کے جس ہیڈ کوارٹر کی ریکی کی تھی دشمن کے جس ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہم نے حملہ کرنا تھا وہ ایک ہیڈ کوارٹر تھا لیکن جس وقت یہ میدان میں نکلے تو انہوں نے جا کر دشمن کے دو ہیڈ کوارٹروں پر ان کی دو پوسٹوں پر جا کر حملے کیے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب ایک جگہ پر حملہ کرنا تھا لیکن دو جگہ پر حملہ کیسے ہو گیا وہاں پر دو جگہ کیسے نکل آئی لیکن جب اس کا خط کھولا اور خط میں جب یہ پڑا کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ دشمنوں کے دو گھر ہیں اور ان پر جا کر حملہ کرو ساری کی ساری داستان سمجھ آ گئی کہ بات کیا تھی ہم تو دنیا کی آنکھوں سے ایک ہیڈ کوارٹر کو دیکھ رہے تھے لیکن پیارے آتا کو دشمن نظر آ رہے تھے اور وہ دشمن گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ادنان شہید بھی چلا گیا ادنان شہید کے ساتھ ساتھ کامران شہید بھی چلا گیا کامران بھی اللہ کو پیارا ہو گیا وہ نے ضد کرنا شروع کر دی کہ بھیا اب تو ادنان بھی چلا گیا اب تو کامران بھی چلا گیا اب تو جانے دو کل اس کا بھی نمبر لگ گیا کل وقت شہید بھی مسکراتا ہوا ہوا نعرہ تکبیر بلند کرتا چلا گیا دنیا میں اتنے ہی دن لے کر آیا تھا کامران بھی اتنی ہی عمر لے کر آیا تھا ادنان بھی اپنی اتنی ہی زندگی لے کر آیا تھا میرا پیارا کاشف بھی اتنا ہی وقت لے کر آیا تھا لیکن یہ سارے کے سارے کیسی عجیب موت کو لے کر گئے کیسی عجیب ان کا کیسا عجیب ان کا اختتام ہوا کہ یہ جب دنیا سے گئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ نہ ان پر کوئی قرضہ تھا نہ انہوں نے کس کی کسی کا کوئی مال دینا تھا نہ کسی کا کوئی حق دینا تھا یہ تو اپنے وسیعت ناموں میں سیف اللہ شہید کا جب وسیعت نامہ کھولا تو ایک دفتر کے ساتھی کے پانچ روپے دینے تھے وہ پانچ روپے بھی اس نے لکھے ہوئے تھے کہ میری طرف سے یہ پانچ روپے ادا کر دینا اور مبارک ہو ان ماہوں کو مبارک ہو میرے شہیدوں کی ان ماہوں کو خدا کی قسم انہوں نے اکیسویں صدی میں یہ ثابت کر دیا کہ ابو قدامہ قدامہ شہید ابو شامی کے زمانے زمانے میں اگر کوئی مائیں مائیں تھی تو اس کی بھی کم نہیں ہیں سیف اللہ شہید کے گھر گئے ان کی والدہ بہت اچھے اچھے کھانے پکا کر بیٹھی ہوئی تھی جب کھانے سامنے آئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے اندر پیغام بھیجا میں نے کہا اما یہ کھانے آپ کو کس نے بتائے کہنے لگے مجھے سیف اللہ کہہ کر گیا تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میری خبر دینے کے لیے یہی مفتی آئے گا اور اس کو یہ یہ چیزیں کھانے میں پسند ہیں اس لیے اس کو یہ پکا کر دینا میں تو اسی دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی سلام ہو میری اس ماں پر ادنان شہید کی والدہ کے پاس گئے اندر سے خوشبوئیں بھیجی اندر سے مٹھائیاں بھیجی کامران شہید کی والدہ کے پاس گئے اندر سے مبارک باتیاں بھیجی آج بکاس کی والدہ کی طرف سے مبارک باتیاں آ رہی ہیں تمام ماؤں بہنوں کو مبارک باتیاں آ رہی ہیں کہ میرا بیٹا بھی رب کے حضور پیش ہو گیا سلام ہو ان ماؤں پر سلام ہو ان بچوں پر یہ کیسے بچے بچے تھے کہ جو دنیا سے اس حالت میں گئے اسی وقت کو مجھے یاد ہے اس رمضان مبارک میں میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا میرا سر سر دبا رہا تھا دباتے دباتے مجھے کہتا ہے کہ بھیا آپ سے ایک بات کرنی ہے آپ سے ایک چیز مانگنی ہے میں نے سمجھا ابھی نوجوان ہے اس کو آج کل موبائل کا شوق ہوگا مجھے یہ کہے گا کہ آپ کے پاس مہنگے مہنگے موبائل آتے ہیں مجھے کوئی اچھا موبائل کا سیٹ دے دو یا دنیا کے اندر کوئی اس کو اچھی سواری کی ضرورت ہوگی میں نے کہا ہاں کہو مجھے جو کچھ چاہیے تم مجھے کہو میں تمہیں ضرور دوں گا اس لیے کہ میرے لیے دنیا میں چند ایک لوگ بہت پیارے ہیں ان میں سے ایک وقاص بھی ہے ان میں سے ایک میرا پیارا عالمگیر بھی ہے کہ مجھ سے جو کچھ مانگو میں خوشی سے دے دیتا ہوں مجھ سے مانگو میں دوں گا میں نے کہا مجھ سے پتا نہیں کیا مانگے گا مجھے کہنے لگا آپ کا یہ پستل مجھے بڑا پیارا ہے یہ سسٹر آپ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جب میں محاذ پر جاؤں تو آپ مجھے یہی اپنا پستل دینا مجھے ابھی سے یہ پستل دے دو تاکہ اس پر میں اپنا ہاتھ سیدھا کروں گا اس سے میں اپنا نشانہ بناؤں گا اس کو میں روزانہ صاف کیا کروں گا میں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے اس کا ذوق بھی عجیب ہے پیارے آقا آقا کے صحابہ کا یہی ذوق تھا وہ سے تلواریں مانگا کرتے تھے اس چھوٹے سے بچے کا بھی یہی ذوق ہے میں نے بڑی خوشی سے اس کو وہ پسٹل دیا کل اسی پسٹل کو اپنے ساتھ سجا کر وہ لے گیا اسی پسٹل کے ساتھ جا کر وہ شہید ہوا یہ کیسے بچے ہیں یہ کیسے پیارے ہیں کہ جن کو اپنی زندگی سے زیادہ موت سے محبت ہے ہاں ایمان والوں کو ہمیشہ موت سے محبت ہوتی ہے ایمان والوں کو ہمیشہ آخرت سے محبت ہوتی ہے آج میری اور آپ کی زندگی ہم دیکھ لیں ہم میں سے ہر کوئی اسی وقت مر سکتا ہے ہم میں سے ہر کوئی کئی سڑکوں سے گزر کر آیا ہے ان سڑکوں پر چلنے والی سواریاں ہمیں کچل سکتی تھی ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس جگہ کی چھت بھی گر سکتی ہے ہم سب کے سب مر سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم میں اور آپ اس وقت اس حالت میں نہیں ہوں گے کہ رب کے حضور کھڑے ہو سکے ہم رب کو اپنے اعمال کا جواب دے سکے ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان کا حساب کتاب دے سکے ہم اپنی جیب کا جواب دے سکے ہم اپنے گھر میں رکھے ہوئے سامان کا حساب دے سکے ہم لوگوں کے ساتھ ہونے والے معاملات کا حساب دے سکے ہم اس حالت میں نہیں ہیں لیکن ان پیارے بچوں کو دیکھو جو بڑی خوشی سے جا کر شہید ہو جاتے ہیں اور اپنے ذمے کوئی دنیا کے پانچ روپے بھی چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں یہ کتنے خوش نصیب ہیں ہاں حقیقت ہے یہ خوش نصیب ہیں ہاں حقیقت ہے یہ رب پر یقین رکھنے والے ہیں ہاں حقیقت ہے یہ رب کی قبر پر یقین رکھنے والے ہیں مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے جس شخص کو قبر کا یقین ہو جائے اور وہ دنیا میں اس طرح جیتا پیتا پھرے کہ اس کے ذمے قرضے ہوں اس کے قدوں کندھوں پر دنیا کے حقوق لدے ہوں اس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں خدا کی قسم قبر پر یقین رکھنے والا شخص ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ لوگوں اپنے وسیعت نامے لکھ کر رکھا کرو اس شخص کا ایمان کامل نہیں کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو اور وہ اس کو لکھ کر نہ رکھے میں اور آپ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں ہم ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کا وسیعت نامہ اس کے پاس لکھا ہوا ہو جس کے گھر کے سامان کے بارے میں اس نے لوگوں کو بتایا ہو جس نے لوگوں کے جتنے قرضے دینے ہیں اس کو بتایا ہو ایسا نہیں ہوگا بہت کم لوگ ایسے ہوں گے بہت کم خوش نصیب ایسے ہوں گے حالانکہ حقیقت یہ ہے کسی کو پتا نہیں ہے مجھے خدا کی قسم اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں اپنا بیان ختم کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا آپ میں سے بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے گھر جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا لیکن ہم میں سے کسی نے اپنا وسیعت نامہ گھر میں لکھ کر نہیں رکھا ہوگا اس لیے کہ لمبی لمبی امیدیں ہیں لمبے لمبے منصوبے ہیں لمبی لمبی جاگیریں اور جائیدادیں بنانے کے عزم ہیں بڑے بڑے خواب اور خواہشیں ہیں جو ہمارے دلوں میں بس رہی ہیں لیکن ایک لمحے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہاں جن کو ایمان ہوتا ہے جن کو موت کا یقین ہوتا ہے وہ ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتے ہیں جن ماؤں بہنوں کو یقین ہوتا ہے وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں پچھلے دنوں بنا سے عائشہ پڑھنے کا آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے رسالے دنیا کے سسپینس والے ناول پڑھنا چھوڑو آخرت کی فکر کرو بنا سے عائشہ پڑھا کرو دین والی کتابیں پڑھا کرو پچھلے دنوں ایک بی بی کا خط آیا بنا دے عائشہ خط آیا کہ اس میں کوئی مضمون پڑھا یا کسی کا کوئی بیان سنا اور موت کی فکر ہو گئی موت کا یقین آ گیا کہ ہاں رب کے ہاں چلے جانا ہے کہنے لگی میں نے اپنا وسیعت نامہ لکھا اور جب وسیعت نامہ لکھنے لگی تو اس وسیعت نامے میں یہی لکھا کہ میرا جنازہ رات کی تاریخی میں نکالا جائے تاکہ بے پردگی نہ ہو اور میرے مرنے کے بعد کوئی غیر ماہم میرا چہرہ دیکھنے کے لیے نہ آئے میرے خامن کو بھی میرا چہرہ نہ دکھایا جائے ہاں یہ وسیعت نامہ جب میں نے پڑھا میں نے کہا شکر ہے الحمدللہ جس کو موت کا یقین آ جاتا ہے اس کو اسی چیز کی فکر پڑ جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی غیر ماہم نہ دیکھے ہاں جن کو موت کا یقین نہیں ہوتا ان کے لمبے لمبے خواب ہوتے ہیں ان کی لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں حالانکہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے میں اور آپ بھی اسی بات کا تصور کر لیں کہ ہم اور آپ سب کے سب کوئی نہ کوئی سڑک کراس کر کر آئے ہیں کسی نہ کسی سواری پر بیٹھ کر آئے ہیں ایسی سواریاں روزانہ گرتی ہیں ایسی سواریوں پر روزانہ لوگ مارے جاتے ہیں یہی سواریاں بے قابو ہو کر روزانہ سینکڑوں لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہیں خدا کی قسم جہاز بھی گرتے ہیں ٹرک بھی الٹتے ہیں کاریں بھی ٹکراتی ہیں موٹر سائیکل بھی گرتے ہیں سائیکلوں پر جانے والے بھی مرتے ہیں میں اور آپ اسی بات کا تصور کر لیں کہ ہم اور آپ سارے کے سارے مر چکے ہیں میں بھی مر گیا ہوں آپ بھی مر گئے ہیں کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں ہاں ایسے ہی کسی دن مر جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے وہ دن کب آ جائے گا مر جائیں گے روزانہ وہ دن ہمیں نظر آتا ہے میں بدھ کے دن کہیں سفر سے آ رہا تھا جہاز میں بیٹھا ہوا تھا جہاز اڑ رہا تھا کئی لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ جہاز ہوا میں ڈگمگانے لگا ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا جس نے اس جہاز کو اس جہاز کے توازن کو بگاڑ دیا اور جہاز ہوا میں کلا بازیاں کھانے لگا پائلٹ نے اعلان کر دیا کہ جہاز خطرے کی حالت میں چلا گیا ہے تمام لوگ الرٹ ہو کر بیٹھ جائیں تمام لوگ محتاط ہو کر بیٹھ جائیں ہو سکتا ہے کہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہو جائے میں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس بات کا شکر ادا کیا کہ میں سفر پر آنے سے پہلے اپنا وسیعت نامہ اپنے ساتھیوں کے پاس رکھ کر آیا تھا کچھ دل کو تسلی ہو گئی اپنے دل میں یہ بات پیدا ہونے لگی کہ چلو جا کر کاشف شہید سے ملاقات ہو جائے گی دنیا کے ان غموں سے دنیا کے ان صدموں سے نجات مل جائے گی اپنے کچھ گناہ یاد آنے لگے آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے توبہ کی توفیق بھی ہو گئی لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے جو عورتیں بیٹھی تھی انہوں نے اپنے سروں پر دوپٹے لے لیے اپنے منہ پر ملے ہوئے میک اپ کو صاف کر دیا ہر طرف سے لا الہ الا اللہ کی سدائیں آنے لگی سارے کلمہ طیبہ پڑھنے لگے میں نے زور زور سے لوگوں سے کہا لوگوں سارے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو کلمہ طیبہ پڑھ لو لوگ اس وقت سارے بڑی حسرت سے دیکھنے لگے میری بات کو سننے بھی لگے تھوڑی دیر بعد جب ہوا میں تھوڑا سا اعتدال آ گیا ہوا برابر ہو گئی جہاز بھی صحیح طریقے سے اڑنے لگا جہاز اپنی جگہ پر آ گیا تھوڑی دیر بعد میں لوگوں کو پاگل نظر آنے لگا لوگ مجھے عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ شخص کیا کہہ رہا تھا وہ مجھے پاگلوں کی طرح دیکھ رہے تھے میں بھی ان کو پاگلوں کی طرح دیکھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ان کی کیا حالت تھی تھوڑی دیر پہلے اپنے لبوں سے سرخیاں صاف کرنے والی اپنے چہروں پر دوبٹے لینے والی خواتین پھر اپنے چہروں سے دوبٹے ہٹا چکی تھی دوبارہ اپنے پرسوں سے شیشے نکال کر اپنا میک اپ درست کر رہی تھی مجھے پرانے پاک کی وہ آیات یاد آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انسان یہ مشرق انسان عجیب ہے کہ جب اس کی کشتی سمندر میں ڈوبنے لگتی ہے یہ رب کو یاد کرتا ہے یہ رب کو پکارتا ہے کہ ربا میری کشتی کو کنارہ دے دے جب رب اس کی کشتی کو کنارہ دے دیتا ہے پھر یہ رب کا شریک ہے ہے پھر یہ یہ رب کے کے ساتھ ساتھ کسی کو کھڑا کر دیتا ہاں سب حادثات آتے ہیں لیکن کسی دن کسی نہ کوئی نہ کوئی حادثہ کوئی نہ کوئی بیماری کوئی نہ کوئی سبب ہر ایک کو لے کر چلا جائے گا پھر ماؤ بہنوں آپ کو ایک منظر یاد دلاتا ہوں خود کو ایک منظر یاد دلاتا ہوں ذرا یاد کرو میں اور آپ سارے کے سارے مل جائیں گے ہماری قبریں بنا دی جائیں گی ہمیں قبروں میں لٹا دیا جائے گا ہمارے بچے ہمارے بہن بھائی ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ کر ہمارے دوست ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم قبر کی تاریخی میں پڑے ہوں گے فرشتے آ کر سوال کریں گے بتاؤ تمہارا رب کون تھا بتاؤ تمہارا نبی کون تھا بتاؤ تم نے اپنی جوانی کے ساتھ کیا کیا بتاؤ تم نے اپنے محل کے ساتھ کیا کیا بتاؤ تم نے اپنے وقت کے ساتھ کیا کیا خدا کی قسم ہم سب کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا فرشتے ہمارے سروں پر گرد ماریں گے فرشتے ہمیں بھگوڑیں گے فرشتے ہمیں یاد دلائیں گے او ظالموں کیا تمہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا کیا تمہیں دنیا میں کسی نے نہیں کہا تھا وسیق الدی کفر کفرو جہنم جہن حتی اذا جا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا فرشتے کہیں گے کیا تمہیں کسی مولوی نے کیا تمہیں کسی دعائی دینے والے نے آج کے دن سے نہیں ڈرایا تھا کہ تم اتنی غفلت میں تھے اس وقت ہم چیخیں گے اس وقت ہم چلائیں گے کہ ربنا اخرجنا منها سہ ادنا فعین ظالمون ربا ہمیں یہاں سے آج نکال دے ربا ہمیں زندگی دے دے فعیل ادنا فعم ظالمون ہم پھر اپنے آپ پر ظلم نہیں کریں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے ہم آپ کی فرما برداری کریں گے ہم ایسے اعمال نہیں کریں گے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہم سیکھیں گے چلائیں گے کہ ربا ہمیں دنیا میں بھیج دے رب ہمیں ایک مرتبہ زندگی دے دے ہم ساری زندگی سجدوں میں گزار دیں گے لیکن ہمیں کہا جائے گا کا تکلمون خاموش ہو جاؤ ظالم لا تکلمون چپ کر جاؤ مت پکارو مت بولو تمہیں نہیں بھیجا جائے گا اس وقت ہمیں کوئی نہیں بھیجے گا لیکن آج میں اپنے آپ کو آپ سب کو یہی دہائیاں دے کر بھیجتا ہوں سمجھ لو ہم مر چکے ہیں سمجھ لو ہم قبروں میں چلے گئے ہیں لیکن رب نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا ہے وہ دیکھو رب نے ہماری قبر کے دروازے کھول دیے ہیں وہ دیکھو رب نے ہمیں اپنے گھروں میں بھیج دیا ہے وہ دیکھو رب نے ہمیں کھلے آسمان تلے بھیج دیا ہے وہ دیکھو رب نے ہمیں کھلی ہواؤں میں بھیج دیا ہے وہ دیکھو رب نے ہمیں اپنے بچوں کے پاس بھیج دیا ہے وہ دیکھو رب نے ہمیں پھر بھیج دیا ہے لیکن اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے لیے جنت بنائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے جنت بنائیں تاکہ ہم آئندہ زندگی اپنے رب کو راضی کرنے میں گزاریں میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے ہم یہی سمجھ لیں ہر آنے والے لمحے کو اپنے لیے آخری لمحہ سمجھ لیں ہر آنے والے دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھ لیں حضرت امیر محترم نے اپنے رنگ و نور میں ایک بہت قیمتی مضمون لکھا جس مضمون کا عنوان تھا ہمارے ایک دن کی قیمت خدا کی قسم اس مضمون کو ہم سب پڑھیں ہمیں اپنی زندگی کی قیمت سمجھ آ جائے گی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے ہم سب کو آخرت کا خوف نصیب فرمائے یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا نہ کوئی جھٹلا پائے گا اس حقیقت کو یہ حقیقت ہے کہ رب نے ہمیں ایک موقع دیا ہے ہم سب اس موقع کو اپنے آپ کے لیے بنا لیں ہر ایک اپنے لیے بنا لے رب کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے کہ پھر ہمیں یہ موقع نہ ملے آج ہماری نظریں دوسروں کے گربانوں پر ہوتی ہیں دوسروں کی زندگیوں پر ہوتی ہیں خدا کی قسم کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کسی کا کچھ پتا نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کون کس حالت میں رب کے حضور پیش ہونے والا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے اس لیے میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو اچار پڑے ان میں یہی تھا کہ جب آ مال گے تب پتا چلے گا کہ کون کھڑا ہے کون کھوٹا ہے اس لیے ہم میں سے ہر ایک اسی چیز کی فکر کر لے کہ ہم کھڑے بن جائیں ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رویا کرتے تھے چیخا کرتے تھے کسی نے پوچھا کیوں اتنا روتے ہو کہنے لگے اگر آسمانوں سے آواز آئے اور کوئی فرشتہ یہ کہے کہ فلاں شخص اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لوگوں کو معاف کر دیا ہے لیکن ایک شخص کو معاف نہیں کیا تو خدا کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمر فاروق نہ ہو ہم میں سے بھی ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کسی نے داڑھی رکھ لی ہے تب بھی اس کو ڈرنا چاہیے کوئی گھر میں نمازیں پڑھتا ہے تب بھی اس کو ڈرنا چاہیے کوئی قرآن پڑھتا ہے تب بھی اس کو ڈرنا چاہیے اس لیے کہ رب کے ہاں پتا نہیں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ رب مالک ہے الملک محکل للہ لاہل القہار اس رب کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس لیے سب کے سامنے جھولی پھیلا کر کہتا ہوں رب کی طرف آ جاؤ گھروں میں جا کر اپنے اپنے وسیعت نامے لکھ لو روزانہ اپنا وسیعت نامہ پڑھو روزانہ اس میں ترمیم کرو روزانہ اس میں جو کچھ تبدیلی ہو وہ کرو تاکہ قبر سامنے رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ قبر میں چلے جائیں اور لوگوں کے حقوق واپس رہ جائیں خدا کی قسم کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے بچے اتنے بے رحم ہو گئے کہ ان کے سامنے جھولیاں پھیلائی جاتی ہیں وہ بچوں تمہارے والد تو تمہارے لیے کماتے ہوئے چلے گئے تمہارے لیے دن رات محنتیں کرتے ہوئے چلے گئے تمہارے والد کو تو دیکھا کہ نہ اس کو دھوپ کا پتا چلتا تھا نہ اس کو چھاؤں کا پتا چلتا تھا لیکن وہ پھر بھی تمہارے لیے کماتا تھا آج دنیا سے چلا گیا اس کے پیچھے وراثت کو تو تقسیم کر لو تاکہ اس کے لیے قبر آسان ہو جائے تاکہ اس کے لیے حشر آسان ہو جائے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو گیا تو وہ گیا جو چلا گیا تو اس کی کیا فکر کرنا حالانکہ جانے والا تو کروڑوں سالوں کے لیے چلا گیا سینکڑوں سالوں کے لیے چلا گیا یہ دنیا کی ساٹھ ستر سال کی زندگی تو نظر آتی ہے لیکن قبر کی کروڑوں سال کی زندگی نظر نہیں آتی اور میری ماں بہنوں وسیعت نامے لکھو قبر کو یاد کرو قبر کے لیے جینا سیکھ لو ہر ایک یہاں سے جانے کے بعد یہ سمجھ لے کہ اس کی زندگی کا آخری موقع تھا جو اس کو مل گیا ہے جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تب یہ موقع نہیں ملے گا اللہ رب العزت ہم سب کو اس فکر نصیب فرمائے ہم سب کو قبر کی فکر نصیب فرمائے ہماری آج کی نشست کا موضوع سورہ کوثر تھی لیکن اللہ رب العزت درجات بلند فرمائے ہمارے وقاص شہید کے وہ آنکھوں کے سامنے سے ہی نہیں رہا اس لیے کہ آج سے دو درس پہلے بھی جب میں یہاں پہ آیا تو وہ کاش میرے ساتھ ساتھ تھا اور میرے سامنے پانی کا گلاس رکھ کر گیا عجیب تھا تھوڑی تھوڑی ضدیں کیا کرتا تھا میں جب بھی بیان کرنے کے لیے آتا تو فوراً ریکارڈر اٹھا کر آتا تھا میں اس کو منع کرتا تھا کہ میرا بیان ریکارڈ نہ کیا کرو کہتا تھا کہ نہیں میرے سامنے جب بھی بیان کرو گے ضرور ریکارڈ کروں گا آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا اور اس جیسا ریکارڈر لانے والا بھی کوئی نہیں تھا اس جیسا پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں تھا ہمارا موضوع تھا سورہ کوسر انگا کل فصل ربی کا ون ہر ان انان کا یہ پرانے پاک کی مکی صورت ہے تین آیات بارہ الفاظ بیالیس حروف پر مشتمل ہے اس صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ایک بہت بڑے انعام کا ذکر کیا گیا ہے بہت بڑی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اس امت کا خاصہ ہے جو خاص کر اس امت کے لیے ہیں جو نعمتیں وہ حوض کوثر کی نعمت ہے انشاءاللہ اس موضوع کو زندگی رہی تو اگلی نشست میں سورہ زلزال کے ساتھ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا ابھی اس کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی وقت بھی نہیں ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع کو لیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں ہفت روزہ القلم پندرہ روزہ بنا دے عائشہ اور اپنے بچوں کے لیے ماہانہ مسلمان بچے اس کی ترتیب بنائیں اور لازمی کریں تمام حضرات اس چیز کا مطالعہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور بار بار نصیحت کرنے سے نصیحت پڑھنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے شیطان انسان کو اسی بات پر بغلاتا ہے کہ اب تمہیں دین سمجھ آ گیا ہے اب تو تم دین پر عمل کرنے والے بن گئے ہو نہ کہ ایسا نہیں ہوتا صحابہ کرام بھی اسی چیز کے محتاج تھے کہ بار بار آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر دین سنا کرتے تھے ایک ایک بات کو بار بار سنا کرتے تھے قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں قرآن پاک نے ایک ایک مضمون کو بار بار ذکر فرمایا ہے ہزاروں مرتبہ جہاد ذکر فرمایا سینکڑوں مرتبہ نماز ذکر فرمائی ہزاروں مرتبہ قیامت کا ذکر موت کا ذکر قبر کا ذکر بار بار قیامت کی ہو ناکیوں کا ذکر اس لیے بار بار فرمایا تھا کہ ایمان والوں کو یاد آتا رہے ورنہ اللہ رب العزت کا تو ایک بار فرما دینا ایک بات کا بہت کافی ہے لیکن بار بار ذکر فرمایا اس لیے کسی چیز کو کافی نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کا معمول بنائیں ہماری اندر نشست انشاءاللہ ایک اعتبار چھوڑ کر اگلے اعتبار کو انشاءاللہ اسی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 حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناصرنا الله نازلنا الله معنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعظيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلوبا سليماً ونسألك ألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك بما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمجوس والهنود والروافز والخوارج والقاديانيين اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرث والجنون وسيء الأسقام اللهم اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرض العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسیح الدجال يا ارحم الراحمين ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا رحم الرحمین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے بھول کر ہوئے جان بوجھ کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سرے ہوئے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لچڑے ہوئے ہیں مالک دن رات گناہ کرتے ہیں مالک اپنی زبان سے گناہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں مالک اپنے ہاتھ پاؤں سے گناہ کرتے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک آپ کی قدرت کو بھول کر گناہ کرتے ہیں مالک مالک آپ کی ذات کو بھول کر گناہ کرتے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمیں معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم بھول جاتے ہیں ہمیں اپنے ان گناہوں کی وجہ سے قبر میں مارے کھانی ہے مالک مالک ہم بھول جاتے ہیں ہمیں اپنے ان گناہوں کی وجہ سے میدان حشر میں ذلت کا سامنا کرنا ہے مالک مالک ہم بھول جاتے ہیں ہماری یہی زبان ہمارے خلاف گواہیاں دے گی ہمارے جسم کا ایک ایک عوض ہمارے خلاف گواہیاں دے گا مالک مالک ہم آپ کو بھول کر گناہ کر جاتے ہیں مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک معاف فرما دیجئے مالک اپنا فضل فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے مالک ہماری آل و اولاد کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے بیوی بچوں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے خاندان والوں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں مالک رحم کی بھیک مانگتے ہیں مالک آپ سے آپ کے فضل کی بھیک مانگتے ہیں مالک مالک اپنا فضل فرما دیجئے مالک مالک کرم فرما دیجئے مالک مالک معاف فرما دیجئے مالک معاف فرما دیجئے مالک مالک دین کی مجلس ہے آپ کے فرشتوں نے گھیری ہوئی ہے مالک مالک ہمارے اتنے گناہ ہم جتنی بھی معافی مانگے کم ہے مالک لیکن مالک آپ کو معافی مانگنے والے بہت پسند ہیں مالک آپ سے جو کوئی بھی مانگتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں مالک مالک آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں مالک مالک آپ کے سوا کوئی ایسا دروازہ نہیں کہ جس سے ہمیں بھیک مل سکے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک بھیک نصیب فرما دیجئے مالک مالک معافی کے فیصلے فرما دیجئے مالک مالک اپنے فرشتوں سے کہہ دیجئے ہمیں معاف فرما دے مالک ہمارے لیے معافی لکھ دے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک کرم فرما دیجئے مالک اپنا فضل فرما دیجئے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا دل قوت یا راحم المساکین عفو تحب العفو پاپو انا یا کریم یا رحم الراحمین ما فرما دیجئے مالک معاف فرما دیجئے مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مالک مالک جن کو آپ نے ہمارے لیے بطور امانت کے دیا ہے مالک مالک ہم اپنے گھروں میں ان کو جہنمی بنا رہے ہیں مالک مالک ان کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں مالک مالک ہمیں ان کو کسی گناہ سے سختی سے منع کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ ہم سے روٹ جائیں گے مالک مالک جی ہمارے سامنے نمازیں نہیں پڑھتے ہم ان کو سونے دیتے ہیں مالک مالک ہمیں اتنا خیال نہیں آتا کہ ان کو ایک ایک نماز کی وجہ سے جہنم میں جلایا جائے گا مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک ہم سب پر رحم فرما دیجئے مالک مالک کروڑوں لوگ ایسے ہیں مالک جن کو آپ نے جن کے لیے جہنم کے فیصلے فرما دیے ہیں مالک مالک جن کو ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر ان کے بالوں سے پکڑ کر آپ نے جہنم میں پھینکنا ہے مالک مالک ہماری ان سے حفاظت کروا دیجیے مالک ہمارے نام اگر ان میں شامل ہیں بھی صحیح تو مالک ان کو مٹا دیجیے مالک مالک مٹا دیجیے آپ کو آپ کی قدرت کا واسطہ مالک مٹا دیجیے آپ کو آپ کی جلالت شان کا واسطہ مالک مٹا دیجیے مالک مالک آپ کو میری ماں کی پھیلی ہوئی جھولیوں کا واسطہ مالک مالک میری بچی اور بیٹیوں کے ان دوپٹوں کا واسطہ مالک ہمارے ناموں کو مٹا دیجئے مالک مالک ہم دنیا میں انگارے کی آگ کو چولہے کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی اتنی گہری بٹیاں اتنی سخت آگ مالک کیسے برداشت کرے گے مالک مالک فرما دیجیے اپنے فریستوں کو ہمارے نام مٹا دے ان میں سے مالک مالک آپ کو میرے شہیدوں کا واسطہ مالک مالک آپ کو میرے شہیدوں کے ٹکڑوں کا واسطہ مالک مالک آپ کو میرے فہیم شہید کا واسطہ مالک کاشف شہید کا واسطہ مالک عدنان شہید کا واسطہ مالک حمزہ شہید کا واسطہ مالک مالک میرے کامران شہید کا واسطہ مالک آپ کو میرے پیارے بکاس کا واسطہ مالک کل اس کا جسم آپ کی راہ میں قربان ہو کر سڑک پر پڑا تھا مالک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سڑک پر پڑا تھا مالک مالک وہ آپ سے کہتا تھا آپ سے دعائیں مانگتا تھا میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائے چن چن کے لاش میری پوری کر سکے نہ کوئی مالک اس کے ٹکڑوں کا واسطہ مالک ہم دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں مالک اتنے پیارے ساتھی ہمارے آپ کے پاس چلے گئے ہم دیکھ کے کھاتے پی رہے ہمارے مالک ان کی مائیں بیٹھی ہیں ان کے لڑائی کین بیٹھے ہیں مالک ان کا واسطہ آپ کو مالک یہ تو بہت پیارے لوگ ہیں جن کو آپ نے قبول کر لیا مالک ان کی ماؤں کے پھیلے ہوئے دوپٹوں کا واسطہ مالک مالک ہمارے اسیروں کا واسطہ مالک جو دشمنوں کی قید میں ہے مالک ان کا واسطہ مالک ماں فرما دیجیے مالک ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں مالک رحم فرما دیجیے ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے گھر والوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک جو کوئی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے جو کوئی مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے جو کوئی روزی کے لیے تنگ ہے ان کو حلال رز طیب نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کی حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے بے حگائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے مالک مالک برے انجام سے برے وقت سے برے مناظر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے مالک مالک دنیا آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے مالک جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان کو شفا کاملا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک اپنا فضل فرما دیجئے مالک مالک جو بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے رشتے آسان فرما دیجئے مالک مالک دیندار رشتے نصیب فرما دیجئے عزت آبرو وقار والے رشتے نصیب فرما دیجئے عزت کرنے اور کرانے والے رشتے نصیب فرما دیجئے مالک مالک نمازی رشتے نصیب فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے مالک ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں جو ناچاکیاں ہیں ایک دوسرے سے تو طرح کے ماحول ہے مالک بدمنیاں ہیں مالک ان کو دور فرما دیجیے آپس میں محبت اخوت نصیب فرما دیجیے امت کا درد نصیب فرما دیجیے ایک دوسرے کے لیے سلا رحمی نصیب فرما دیجیے ایک دوسرے کا درد نصیب فرما دیجیے ایک دوسرے کے حقوق کی فکر نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہر برائی سے ہر آفت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے ہمارے خاندان کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہمارے بڑوں میں سے یا چھوٹوں میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں مالک ان کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک ان کی قبروں کو روزت میں ریاض الجنہ بنا دیجیے ان کو پھر دوست میں اعلیٰ میں مقام نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہمارے لیے ہماری قبروں کو آسان فرما دیجئے مالک ہماری قبروں کو کشادہ فرما دیجئے مالک مالک ہمیں جیسے اپنے گھروں کے چونے کی فکر ہوتی ہے صفائی کی فکر ہوتی ہے مالک مالک ہمیں قبر کی فکر نصیب فرما دیجئے مالک مالک آتی ہے دل بدل ڈالتے ہیں مالک دلوں کی چابیاں بھی آپ کے پاس ہے مالک ان دلوں کو بدلنا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے مالک مالک آپ نے دل بدلے تو وکاس جیسے بنا دیے مالک مالک آپ نے دل بنائے تو کاشی بردمان جیسے بنا دیے مالک جن کو ہر وقت موت کی فکر ہر وقت امت کا درد مالک مالک ہمارے دلوں کی حالت بھی ویسی بنا دیجیے نا مالک مالک ہمیں خود نیکی کی طرف چلا دیجیے مالک مالک ہماری پریشانیوں سے پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے مالک مالک ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت بھر دیجئے مالک نیکیوں کی محبت بھر دیجئے مالک نیکیاں آسان فرما دیجیے مالک آج نیکیوں کے راستے میں یہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے مالک وسوسے ڈالتا ہے مالک عزت کا وسوسہ خاندان کا وسوسہ ناک کا وسوسہ مالک یہ شیطان ہمیں بھکا کر لے جاتا ہے مالک مالک ہماری حالت کو بدل دیجئے مالک مالک بدل دیجئے ہمارے دل کو بدل دیجئے ہمارے دماغ کو بدل دیجئے مالک مالک آپ نے کروڑوں لوگوں کو جنت میں داخل فرمانا ہے مالک ہمارے نام بھی ان میں شامل فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک امت کے مظلوم لوگوں کے حال پر رحم فرما دیجئے مالک مالک امت کے مظلوم لوگ امت کے پیسے ہوئے لوگ امت کے مغلوب لوگ مالک ان کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک ہماری کشمیر کی مائیں بہنیں اور مسلمان فلسطین کی بچیاں اور مسلمان مالک بالک الغریب جیل سے قید وہ مسلمان بچیاں جن کے خط آتے ہیں مالک ان سے دشمن بدکاریاں کرتے ہیں ان کے پیٹوں سے عیسائی بچے جرم لیتے ہیں مالک مالک ہماری ڈاکٹر آفیہ صدیقی جیسی جیسی بہنیں ہمارے عابد اور عمار جیسے قیدی بھائی مالک سب پر رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک آپ کے پاس وقت آ گیا ہے مالک وہ جاتے ہوئے بھی یہی کہہ رہا تھا میں اپنے جسم کے ٹکڑے دے کر آفیہ کو رہائی دلاؤں گا مالک مالک اس سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں تھا ہمارے پاس مالک ہمیں تو مالک آپ کو پتہ ہے اپنے بچوں سے بھی اتنی محبت رہی ہے جتنی اس سے محبت تھی مالک مالک اس کے ٹکڑوں کو قبول کر کے ہمارے قیدیوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے مالک فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما دیجیے مالک مالک کشمیر افغانستان کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما دیجیے امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما دیجیے امت کی مال و جان کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مجاہدین اسلام کی مدد اور نصرت فرما دیجئے مجاہدین کے قیادت کی حفاظت فرما دیجئے حضرت عبیر محترم اور ان کی و اولاد کی حفاظت فرما دیجئے مجاہدین کے مراکز اور مساجد کی حفاظت فرما دیجئے مالک مالک یہ دشمن ان کو بند کرنا چاہتے ہیں مالک دشمن ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں مالک مالک یہ اپنے بھی دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک یہ جو اپنے دشمنوں کے ساتھ مل گئے ان کو ہدایت نصیب فرما دیجئے اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان کے ساتھ اپنا فیصلہ فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک قرآن کی حفاظت فرما دیجئے مالک مالک ہمیں دین کی حفاظت کے لیے محافظ بنا دیجئے مالک ہماری ماؤں بہنوں کو وہی جذبہ نصیب فرما دیجئے مالک جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات کو جو جذبات دیے تھے مالک مالک اپنی بارگاہ میں ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے اس مجلس میں آنے والوں پر رحم فرما دیجیے مالک جو کچھ کہا گیا مالک اس پر مجھے بھی اور ان سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک ہم سب کے لیے اس مجلس کو ذریعہ آخرت نجات آخرت کا ذریعہ بنا دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک پھر آخر میں آپ سے معافی مانگتے ہیں مالک <laughs> مالک ہم اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دے دیا ہے مالک ہمیں قبروں میں سے نکال کے ہمیں موقع دے دیا ہے معافی مانگنے کا مالک اپنے آپ کو سنوارنے کا مالک اپنے اعمال کو سنوارنے کا مالک مالک ہم آپ سے وعدہ کر کے شرمندگی اور ندامت سے آپ سے معافی مانگتے ہیں مالک مالک یہ دفتر بند ہو جائیں گے مالک مالک یہ کتابیں بند ہو جائیں گی مالک مالک یہ فرشتے چلے جائیں گے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کو دے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کو دے مالک دے دیجیے مالک مالک یہ پھیلی ہوئی جھولیاں بھر دیجیے مالک مالک بھر دیجئے مالک ہم یہاں سے جائیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر جائیں مالک مالک دے دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلبی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے مالک ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے مالک خیر سے بھر دیجئے مالک مالک ہم بھیکاری ہیں آپ کے در کے مالک آپ کو بھیک دینا پسند ہے مالک آپ فرماتے بھیکاریوں کو مت لوٹاؤ مالک مالک آپ کیسے ہم بھیکاریوں کو لوٹا دیں گے مالک نہیں لوٹائیں گے مالک رحم فرما دیجئے مالک اللہ کاکو عفو کریم تحب العفو فاقو پاکوانا یا کریم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ما مننت به فتممه وما أنعمت به فلا تسلبه وما سترته فلا تهتكه